وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا سو آپ نبی فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کفار کے مطالبے پر معجزہ نہ دکھانے میں بھی اللہ کی حکمت ہے یہ جھوٹے کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلیل نبوت ایسی کیوں نہ ملی جیسے سمود کو اونٹنی ملی یا یہ کہ کوہ صفا سونا کیوں نہیں بنایا گیا یا مکے کے پہاڑ مکے سے ہٹ کر اس کی جگہ باغ اور نہریں کیوں نہیں بن گئیں جب اللہ قادر ہیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال میں بڑے ہی قادر اور حکیم ہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر دس میں فرمایا تبارک الذی ان جنات تجری من تحتها الانہار باری تعالیٰ کی ذات مبارک اگر چاہے تو آپ کے لیے اے نبی اس سے بھی اچھے باغات پیدا کر دیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے اندر محل ہوں لیکن انہوں نے تو قیامت کا انکار کر دیا ہے اور قیامت کا انکار کرنے والے کے لیے تو ہم نے دو زخمیاں بھڑکا رکھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے بارے میں میرا اصول یہ ہے کہ وہ جو معجزہ مانگتے ہیں میں دیتا ہوں اب وہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے تو بہتر ورنہ جلد تر ان پر عذاب نازل کر دیتا ہوں پھر قیامت تک کی مہلت نہیں دیتا اسی لیے جب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ ان دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لیں کہ میں ان کے حسب طلب معجزہ دوں وہ ایمان لائے فبیحا ورنہ عذاب فوری دے دیے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انہیں مرتے دم تک مہلت دوں گا کہ اصلاح پذیر ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں دوسری بات کو اختیار فرمایا جیسا کہ بیسیوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ان کافروں کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے امور کے عواقب اور نتائج کو وہی اللہ جانتے ہیں اگر تم اے مشرق کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان نہیں لانا چاہتے ہو تو میرے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے معجزات بھی دیکھے جو ان کے مطلوبہ معجزات سے کہیں بڑے چڑھے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے سامنے چودھویں کے چاند کو انگلی سے اشارہ کر دیا اور اس چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ کے اس طرف اور ایک اس طرف ہو گیا یہ تو زمین پر سرزد ہونے والے معجزات سے بھی بڑا معجزہ تھا اور مسئول اور غیر مسئول ہر نشانی سے افضل تھا اب بھی اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ یہ کوئی بھی معجزہ طلب رشد و ہدایت کے جذبے کے تحت طلب کر رہے ہیں تو اللہ ضرور قبول کر لیتے لیکن وہ مشرقین عناد ضد اور ہردرمی کے طور پر طلب کر رہے تھے اس لیے ان کی درخواست رد کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر نو میں فرمایا ان الدین حقت حقٔ و رقبق ان پر اللہ کی دلیل متحقق ہو چکی ہے خواہ کیسی ہی نشانی کیوں نہ پیش کی جائے وہ ایمان نہ لائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نعام کی آیت نمبر ایک سو گیارہ میں فرمایا بلوٹا یعنی اگر ہم ان مشرقین کے پاس فرشتے لا کھڑا کر دیں اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگیں اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دی جائے ہر معجزہ بتا دیا جائے تو بھی یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کیونکہ ان کا مقصد صرف مقابرہ کرنا اور ضد کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اور سورہ طور کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا وَإِن يَرَوْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اور سورہ انعام کی آیت نمبر سات میں فرمایا ولو نزلنا کا کتابا فی قرطاس یعنی اگر ہم ان پر آسمانوں کا دروازہ بھی کھول دیں اور وہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں اور ان پر کوئی ایسی کتاب آسمانی بھی نازل کی جائے جو کاغذوں کا دفتر ہو جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو سکتے ہوں پھر بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ ارے یہ تو کھلا جادو ہے پھر ان کے مطالبات قبول کرنے سے حاصل ہی کیا اس لیے کہ ان کے مطالبات تو بربنائے عناد و تعنت ہیں ضد ہردرمی اور سرکشی کی بنیاد پر ہیں اسی لیے فرمایا کہ میں انتظار کرتا ہوں اے کافر اور مشرکو تم بھی انتظار کرو